حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح کے وقت عیدگاہ تشریف لے جاتے آپ کے آگے آگے برچی لے جائی جاتی جب آپ عیدگاہ پہنچتے تو آپ کے سامنے برچی گاڑ دی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے اس کی وجہ یہ تھی کہ عیدگاہ ایک کھلا میدان تھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے سترا بنایا جا سکے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1304